ابو ملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی تو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرتا وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چھیاسٹھ